نحمد من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من شرور له ومن ست امارین فلاں ومین ادلاح و اشد اللّہ شریقلا و اشد النّہ محمدن ابدول یا اوین امنط اللّہ کَقاتی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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات پہ مشتمل احادیث میں سے سب سے عظیم حدیث ہے اور اس حدیث کا بہت سے علماء کرام نے اہتمام کیا اس کو اہمیت دی اس کو جمع کیا گیا اس کی شرح کی گئی اور اسے دروس کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا گیا اور اس کتاب میں بھی حدیث جابر کافی تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کتاب میں حدیث جابر کے تعلق سے صرف وہ تفصیلات ہیں جو مسلم شریف میں آئی ہیں اس حدیث کے تعلق سے وہ تفصیلات جو ابعو شریف میں ہیں یا ابن ماجہ میں ہیں یا مسلم احمد میں ہیں یا دیگر کتب احادیث میں ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک کتاب میں جمع کیا اور اس انداز سے جمع کیا کہ اس کی تمام تر تفصیلات تمام تر کتب سے لیں اور پھر اس انداز سے بیان کیا کہ پڑھنے والے کو یوں لگے کہ ایک ہی آدمی یہ سارا واقعہ بیان کر رہا ہے اور واقعی بیان کرنے والے ایک ہی صاحب ہیں اور وہ ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہما تو اس حدیث کے دو حصے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آج تیسرا حصہ ہے اور گزشتہ درس میں جب گفتگو کا اختتام ہوا تھا تب ہم نبی علی